تغیر پیدا کر دیا ہے یہ حوالہ کس کا کھڑا ہے جی بیگامی شریف کا حوالہ ہے اچھا میری طرف دیکھو اب اور فائدہ ہے اوبر دیکھو غاخرزمبے صفت جمالیہ ہے کیا ہے قابل توبے صفت وہ لکھا ہے جمال کا ذکر ہے نا شدید صفت جلا لیا ہے پھر اس کے بعد رتول صفت جما لیا ہے اب میری طرف سے سوال عرض کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ جمالیہ صفات کو الگ کٹھے ذکر فرماتے اور جلالی صفت کو الگ ذکر فرماتے اللہ نے دو صفتیں جمال کی ذکر فرمائی پھر جلال والی پھر جمال والی صفت ذکر فرمائی جلال کو درمیان میں ذکر کر دیا اور پہلے دو سفتیں جمال کی آخر میں پھر صفت کون کی ہے جمال کی ہے یہ بے ترتیبی کیوں اختیار کی گئی ہے یہ بے ترتیبی ہے نا جی پہلے دو جمال کی سفتیں پھر جلال کی پھر جمال کی تو یہ تو ترتیب نہیں ہے ترتیب کا تقاضا تو یہ تھا کہ جمال کی سفتیں الگ ذکر کی جاتی اکٹھے اور پھر اس کے بعد جلال کی سفت الگ ذکر کی جاتی علیحدہ سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کیوں کیا اشارہ فرمایا کہ میرا جمال غالب ہے جلال مغلوب ہے جمال غالب ہے حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان رحمتی سابقت غازہ رحمتی سابقت غازہ بھی میری رحمت جو ہے میرے غضب سے آگے نکل گئی ہے غالب ہو گئی ہے سمجھا پہلے دو سفتیں جمال کی درمیان میں صفت جلال کی پھر ایک صفت جمال کی ذکر فرمائی ہے یہ اشارہ فرمایا کہ جمال غالب اور جلال رحمت غالب اور رحمت اور غذب مغلوب ہے بات ہے اب پڑھو تمہارے پاس کہیں لکھا ہوگا حاشیے پر یا ادھر ادھر اور ادس صفت تھا نیچے نیچے نیچے ہو آخر میں ہے بالکل میں بھی دیکھ رہا ہوں تمہارا ہاسیہ نیچے نیچے آخر میں بالکل ہاتھ رکھو انگلی رکھو مہربانی کرو اور اگر صفت الجلالیتا بین صفات ال نہیں ملا مل گیا ہے لفظوں کا پھیر ہوتا ہے تھوڑا سا لکھنے والوں سے غلطی ہوتی ہے کوئی بات نہیں یہ آپ خود کسی کر لو گے بعد میں لے آئے ہیں اللہ پاک صفت جلالیہ کو جمالیہ صفات کے درمیان اشارہ تن غلبت رحمت ہی رحمت کے غلبے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے بات سمجھ ہے اب دیکھو منع کرو غافر زمبے بخش دینے والا ہے گناہوں کا وقابل توبے اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا شدید العقاب سخت سزا والا ہے جو نہیں مانے گا فض اللہ والا دعویٰ اس کے لیے سخت سزا والا ہے صفت جمالیہ نمبر تین ہے تول کے دو معنی ہیں حضرت کتنی معنی ہیں ایک معنی لکھا ہوا ہے تمہارے پاس جس سے آتے امور کل چل ہے یہ نا یہ نا اور مانا ہوگا کہیں دیکھو جس سے آتے فل امور کلحا نہیں ہے ہاں اچھا لکھ لو پھر جس وی وی کو زی ری اے آتے وی او ہاشیے پر جگہ پڑی ہے ہاشیے پر لکھو اندر آتے بھٹ بھٹ نہ کرو ہاشیے پر لکھوائی لکھو آتے وی اچھے آتے فل امور کلحا جو ساتھی لکھ سکتے ہیں وہ تو لکھا کریں طریقہ یہ ہے کہ کاغذ اور ساتھ ہونا چاہیے پیسے بھی خرچ کاغذ لے لو پہلے زمانے میں اس کا معنی میں سمجھا رہا ہوں وکتورے کا معنی ہوتا ہے طاقت والا ہے اس کو پکڑنے کی بھی طاقت ہے بخشنے کی بھی طاقت ہے جس طولے کا مانا جس سے آتے فل امور ہر کام کرنے میں وہ فراخ ہے اور اس کی فراخی ہے سمجھا اس کو پکڑنے کی بھی طاقت ہے اور بخشنے کی بھی جو مان لے گا اس کو بخش دے گا جو نہیں مانے گا اس کو پکڑ لے گا بات سمجھے ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی تمہارے پاس اوپر میں نے ستور لکھا ہے وہ دیکھو سمجھا وت ال فراخ انعام والا ہے یہ جلال الجلال سمجھ رہے ہو اب میری طرف دیکھو جو دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ صفت جمالیہ ہے جتولی صاحب ہے انعام اور احسان کا صاحب ہے انعام انسان ہاں۔ ہاں، کا جو آدمی مان لے گا اس کو انعام دے گا اس کو جنت میں داخل فرمائے گا لا الہ الا اللہ لا الہ <coughs> لا الہ الا اللہ نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف اسی کی ذات پاک حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ گے اور وہ چھڑوا لے گا سمجھا نا نہیں کوئی اور چھڑانے والا ہو وہ چھڑوا لے لا الہ چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا نہیں کوئی معبود مگر ہوگا الیہ المصیر طرف اسی اللہ کے رجوع ہے سب کا سارے اسی کی طرف جانا ہے یعنی کیا مطلب ہے بھاگ بھی کوئی نہیں سکے گا کوئی بھاگ جائے اور اس سے نکل جائے بھاگ بھی کوئی نہیں سکے گا کیونکہ سب نے اسی کی طرف جانا ہے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اس لیے کہ لا الہ الا ہو اور بھاگ بھی کوئی نہیں سکے گا اس لیے کہ الہل مصیر پھر اسی کی طرف رجوع ہے سب کا میرے طرف دیکھو یہ دو جملے ہیں لا الہ ایک جملہ الہل مسیح یہ دوسرا جملہ ہے یہ جملے ترکیب کے اندر یا تو مستانفے ہے کیا ہے مستانفہ جملہ جواب ہوتا ہے نا سوال مقدر کا کبھی کوئی چھڑا سکے گا فرمایا کہیں بھاگ جائیں گے فرمایا مسیح اور یا یہ لفظ اللہ کی صفت کیا ہے اب سوال ہوگا کہ جملہ خبریہ جو ہے وہ تو ناکرہ کے حکم میں ہوتا ہے لفظ اللہ مارفا جب نقل سے صفت بن رہا ہے تو جواب سن لو مولانا مولانا ربی سے نقل فرمایا ہے کہ ربی کہتا ہے کہ جو جملہ سمجھ لو بات جس جملے کا مضمون موصوف میں بند ہو اور کسی جگہ نہ پایا جاتا ہو تو وہ جملہ معاشرے کی صفت بن سکتا ہے وہ جملہ جس کا مضمون موصوف میں بند ہو اور کہیں نہ پایا جائے تو وہ جملہ جو ہے وہ معاشرتی صفت بن سکتا ہے کیونکہ لا الہ الا ہو اور الہ المصیر دونوں جملوں کے مضمون اللہ میں چاہیں بند ہے کیونکہ یہ شان اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے اس لیے یہ صفت بن جائیں گے بات نہیں ہے لا الہ الا ہو نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف اسی کی ذات پاک یعنی کوئی چھڑا بھی نہیں سکے گا الہل المصیر صرف اسی اللہ کی طرف ہے رجوع سب کا الہل المصیر پر یہ عبارت ہوگی فحسب ہس بو لا وی تالا ہس بو لا غیر ہی تعالی نہیں ہے ہاشیے پر ہے کہاں ہے ہاشیے پر ہے ہاں؟ لا الہ او ہاشیوں پر لکھا ہے کہیں او عبادت کے ساتھ یہ کھڑا ہے لا الہ نظر آیا ہے سب کو نظر آ گیا دیکھو نا ساتھ کھڑا ہے ہاتھ رکھو بھائی ہاتھ رکھو تو جو کرو میں تمہاری خاطر مغل فوری کر رہا ہوں ہاتھ رکھو لا الہ لا استقلال ولا استقلال اللہ کے علاوہ اور کسی کی طرف رجوع نہیں ہے نہ کوئی دوسرا مستقل ہے اور نہ کوئی دوسرا اللہ کے ساتھ شرکت کر کے نہ مرجا ہے کوئی مرجا نہیں ہے مرجا بھی وہی اللہ کا بارہ رہا ہے اچھا۔ میری طرف دیکھو سر ہمارے جو عقائد ہیں نا عقائد عقیدے ہیں جو ہمارے آمن کو ہے و ملائکت کا کہیں وہ ہی گئی و روسو گئی ہاں؟ اچھا سارا کچھ یاد کیا ہوا ہے بلکہ خریدے ملا اپنا اس کے دو حصے ہیں عقائد کے کتنے حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے جو اس جہان کے متعلق ہے جس میں ہم موجود ہیں وہ ہے خدا کو ماننا اس کی کتابوں کو ماننا رسولوں کو ماننا صفات کو ماننا تقدیر کو خیر کو شر کو ماننا یہ عقائد اس جہان کے متعلق ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے جو اگلے جہان کے متعلق ہے کس کے متعلق ہے جی برزخ کے عذاب و ثواب کو ماننا جنت اور جہنم کو ماننا میزان اعمال کو ماننا پل سراب کو وغیرہ وغیرہ یہ عقائد کا وہ حصہ ہے جو اگلے جہان کے متعلق ہے پہلا حصہ وہ ہے جو اس کو کہا جاتا ہے مبدا کیا کہا جاتا ہے کیونکہ ہماری ابتدا یہاں سے ہے نا عقائد کی ابتدا بھی یہاں سے اس جہان کے متعلق ہے اگلے جہان کو کہا جاتا ہے معاد کیا کہا جاتا ہے لا الہ الا یہ عقائد کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق اس جہان کے ساتھ ہے کیونکہ خدا کو ماننا خدا کی توحید کو ماننا الآخری الہ المسیل اس کا تعلق اگلے جہان کے ساتھ ہے یہ معاذ ہے لا الہ اللہ یہ مبدے کا ذکر ہے الہ المسیل جو ہے کس کا ذکر ہے معاذ کا ذکر ہے تکمیل عمل تمہارے پاس لکھا ہوا ہے لکھا ہے ہاں اور تکمیل دوم سمجھا بارہ یہ لکھا رہے بس اور کیا کرو امانا جی حضرت ایک عنوان ختم ہو گیا کہ یہ حکم نامہ جو فض اللہ مخلصین علیہ الدین والا آ رہا ہے یہ معمولی نہیں یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جو بڑا بادشاہ ہے جو ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ہر کام کو ہر بات کو جانتا ہے جو مان لے گا تو اس کے لیے غافر الدم اور قابل طب ہے جو نہیں مانے گا تو اس کے لیے شدید الحفاظ ہے اب ما جو جا دلو کے نیچے آپ کے پاس لکھا ہے عنوان عنوان ثانی کیا تھا میں نے سمجھا دیا ہے عنوان ثانی کیا ہے کہ یہ حکم نامہ ظاہر باہر ہے اس میں کوئی ابام اور خفا نہیں ہے جو ضدی اور عنادی لوگ ہیں وہ جھگڑیں گے باقی منیب سب مان لیں گے بات بات یہ ہے حضرت یہ پرانے پاک میں بار بار بات آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ میں اصطلاحات میں بھی سمجھا چکا ہوں آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ تباہ انسانی دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک قسم تباہ تو وہ ہیں جو ددی اور انادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ددی اور ان کو کوئی بات سمجھاؤ ان کو سمجھ آ جاتی ہے سمجھ بھی لیں گے سمجھا بات کو سمجھ لیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے ملا لیکن کہیں گے میں نہیں مانتا میں ہاں بات کو سمجھ لیں گے لیکن مانیں گے نہیں اور دوسری دوائیں وہ ہوتی ہیں جو منیب ہوتی ہیں جو رجوع الحق کا مزاج رکھتی ہیں جہاں سے انہیں صحیح بات ملتی ہے فوراً قبول کر لیتے ہیں بات سمجھ آئی ٹھیک ہے بات تمہاری میں مانتا ہوں بات سمجھیے نا سی ہمیشہ ہدایت ان لوگوں کو ملا کرتی ہے جو منیب لوگ ہوتے ہیں جو رجوع الحق کا مزاج رکھتے ہیں جو ضدی اور عنادی ہوتے ہیں ان کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی سمجھ رہے ہو ما جو آیات اللہ الا الذین کا نہیں نہ حق کا جھگڑا کرتے اللہ کی آیات ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا میری طرف دیکھو میں مسئلہ سمجھا دوں جدال دو قسم ہے جدال کتنی قسم ہے ایک ہے حضرت جدال للحق کیا کہہ رہا ہوں جدال للحق حق کو ثابت کرنے اور حق کو واضح کرنے اور حق کو پکا کرنے کے لیے جھگڑا جائے اور جدال کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے جدال للحق اور اس کا دوسرا نام ہے جدال محمود جدال محمود اور جدال للحق اس کو کہا جاتا ہے سمجھ رہے ہو یہ وظیفہ ہے امبیائے کرام اور ان کے پورا علماء کرام کا سمجھ رہے ہو کن کا وظیفہ ہے انبیاء کرام اور علماء کرام کا کام ہے کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے وہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبر سے فرمایا ہے جا دل ہوں بلتی ہے احسن جا دل ہوں بلتی ہے یا نو علیہ سلاد اور تسلیم کو قوم کہتی ہے یا نو ہو کر جا دل تنا پانپ سرتا جی بڑے لمبے لمبے جھگڑے کرتا ہے تو ہمارے ساتھ سمجھا نو علیہ السلام کا کام کیا تھا جدال للحق حق کو واضح اور ثابت کرنے کے لیے آپ کیا کرتے تھے جدال کرتے تھے یہ جدال محمود ہے اور یہ انبیاء کرام اور علماء کرام کا وظیفہ ہے اور ہے جدال فی الحق جدال الحق مانا حق کو مٹانے کے لیے جھگڑا جائے حق کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے جھگڑا کیا جائے شبہات پیش کیے جائیں باس و مباحثے اور مناظرے کیے جائیں تاکہ حق مٹ جائے اور ختم ہو جائے یہ وظیفہ ہے کفار اور مشرقین کا اس کا دوسرا نام جدال مضموم ہے اور اس کا نام دوسرا نام ہے جدال بل باطل جدال بل باطل ہے سمجھ رہے ہو یہاں ماجو جاجلوں کے اندر قسم ثانی مراد ہے کون سا قسم مراد ہے دوسرا قسم مراد ہے جدال فی الحق والا جدال فل حق کو مٹانے اور ختم کرنے والا جدال مراد ہے اس لیے حضرت یوجا دلوں کے نیچے کا کلمہ لکھا کیا لکھا ہے لکھا ہے نا جی تاکہ واضح ہو جائے کہ یہاں جدال للحق مراد نہیں بلکہ جدال الحق مراد ہے اب مانا کیا ہوگا ما جا فی آیات اللہ ہے نہیں نحق کا جھگڑا کرتے اللہ کی آیات ہے مگر وہ لوگ جو کافر ضدی اور عنادی ہیں میرے تو دیکھو اور مسئلہ سمجھو قانون یہ ہے سمجھو بات قانون یہ ہے کہ جب ایک چیز کا ذکر ہو جائے تو دوبارہ اس کا جب تذکرہ آتا ہے تو ضمیر ذکر کر کے اس کی طرف راجے کر دیتے ہیں دوبارہ کیا کرتے ہیں ضمیر ذکر کرتے ہیں جو اس کی طرف چلا جائے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضمیر کو ذکر کرتے ہیں جو اس چیز کی طرف راجے ہو جائے اب الکتاب کا پرانے سورت کی ابتدا میں آ چکا تنزیل کتاب اب یہاں ہونا چاہیے تھا جا دے لو سی ہے باج جا دے لو نہیں جھگڑا کرتے اس کتاب میں بات ختم ہو جاتی ہے اللہ نے فی آیات اللہ کا لفظ کیوں بولا یہ لفظ حالت جہاں موقع کس کا تھا ضمیر کا موقع کس کا تھا جہاں اللہ بجائے ضمیر کے کیا لے آئے ہیں اس میں ظاہر اس کو کہتے ہیں وضع مظہر موز المزمر وض موز المزمر جگہ تو منمر کی ہے ضمیر کی ہے لیکن اللہ اس میں ظاہر لے آئے ہیں آیا چلّا یہ کیوں لے آئے اس کی کیا وجہ ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب اس کی دو وجہ ہیں کتنی وجہ ہے دو پہلی وجہ تو یہ ہے سمجھو بات پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وضاحت ہو جائے ابہام نہ رہے کیا ہو جائے آپ نے پڑھا ہے نا کہ جی، زمیر مبہم ہوتی ہے نا زمیر کیا ہوتی ہے پھر اس کا مرجع تلاش کرنا پڑتا ہے نا مبہمات کے اندر ہے نا اشارات موصولات بنائے یہ مبہمات میں داخل ہے نا ضمیر مبہم ہوتی ہے اور اس کا مرجع تلاش کرنا پڑتا ہے تو لبا ہے مبتدی وہ کہاں مرجع تلاش کرتے پھریں گے شاید ان کو سمجھ نہ آئے بات اللہ نے فرما دیا ما جو دل فی آیا اس میں ظاہر رکھ دیا تاکہ مرجع تلاش کرنے والی تکلیف نہ ہو اور لفظ واضح ہو جائے کیا ہو جائے وضاحت کے لیے وضاحت مقصود ہے اس لیے بعض مظہر موضمر ہے جی، توجہ کرو ذرا توجہ فرماؤ پہلا فائدہ چارج کیا کہ یہ آیات اللہ وضع المظہر موضع المزمر کیوں ہے وضاحت کے لیے اس لیے ضمیر مبہم ہوتا ہے پھر اس کا مرجع تلاش کرنا پڑتا ہے اسم ظاہر لے آؤ تاکہ بات واضح ہو جائے نمبر دو آیات اللہ کا لفظ اسم ظاہر کیوں لے آئے یہ اس لیے لے آئے کہ بیان کر رہے ہیں کہ خبردار یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں یہ آیات اللہ ہے یہ کیا ہے ہاں یہ معمولی کتاب نہیں ہے یہ کیا ہے اللہ کی آیات ہے یہ شرافت بیان کرنے کے لیے اور شان بیان کرنے کے لیے تاکہ طالب علم راغب ہوئے راغب ہوئے اور اس کے اندر توجہ کرے کہ یہ معمولی کتاب نہیں یہ کیا ہے اللہ کی آیات ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے خلاصہ یہ کہ وضع المظہر موز المزمر کتنی وجوہ کی بنا پر ہے ایک وضاحت اور ایک شرافت اور بزرگی بیان کرنے کے لیے آپ حضرات کے پاس لکھا ہے کہیں اوپر لیجیے دیکھ لو ہاں بغل مظہر ادھر مہود ہے بل اظہار شرافت آیات عدمت ہاں عدمت ہاں ہونا چاہیے سمجھا دی وضاحت کے لیے اور آیات کی شرافت اور ان کی عدمت بیان کرنے کے لیے ہے جو جا فی آیات اللہ ہے نہیں نحق کا جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں جو ددی ہیں وہ جھگڑیں گے اور جو منیب ہیں جو رجوع الحق کا مزاج رکھتے ہیں وہ بالکل مان لیں گے بات کو میری طرف دیکھو میں مسئلہ سمجھا ہوں <coughs> سمجھو بات و کفر سے ہے کس سے ہے کفر کا لغوی مانا ہے و چھپانا کفر کا لوگ بھی مانا کیا ہے چھپانا یہی وجہ ہے کہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کو عربی میں کافر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قرآن میں آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے یو جے بول کفارا ناتو زمین میں جب کھیت اگتا ہے سر سبز شاداب ہو جاتا ہے تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کو بڑا خوش ہونا لگتا ہے روزانہ مالک صبح سویرے نکلتا ہے اپنی زمین اور کھیت کا چکر لگاتا ہے دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے کفار کا مانا کھیتی باڑی کرنے والے لوگ کفار کا مانا وہ کافر نہیں ہے جو مومن کا مقابل ہے سمجھ رہے ہو بھائی اس کو کافر کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بیج کو تخم کو زمین میں چھپا دیتا ہے بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں کافر کہتے ہیں اور جو کافر ہے مومن کا مقابل ان کو کافر کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی بعض اوقات دل میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات حق کہہ رہا ہے یہ پیغمبر یا یہ مولوی جو بات کر رہے یہ بات صحیح ہے غیر اللہ کی پکار نہیں ہونی چاہیے لیکن سمجھنے کے باوجود اس کو دل میں چھپا کر زبان سے انکار کرتا ہے دل میں چھپا کر زبان سے انکار کرتا ہے جاتا ہے عناد کرتا ہے عناد اور زد کی بنا پر نہ نہ نہ کیے جاتا ہے حالانکہ دل میں سمجھتا ہے کہ بات درست ہے سمجھ رہے ہو اس لیے کو کیا کہتے ہیں کافر کہتے ہیں تمہارے پاس لکھا ہوا ہے کافارو کا مانا الحق کا انادن ساتار جنہوں نے چھپا دیا حق کو زد کر کے سمجھ رہے ہو یہ سورہ باقارہ کے اندر پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالی ان لوین کا فرو سوا علیہم اندر تہم ادر تہم امل وہاں ان شاء اللہ آئے گا پڑھیں گے مدارک والے نے وہاں مانا کیا ہے یہ لکھا ہے تمہارے پاس سورہ باقارہ کا حوالہ مدارک کا حوالہ ہوگا مدارک ہے نہیں جی۔ کہو مدارک کا حوالہ ہے خطر الحق کا انادن جنہوں نے حق کو چھپایا ضد کر کے انادن منا اور وہی بات آ رہی ہے نا کہ جو حکم نامہ ظاہر باہر ہے جو ضدی ہیں وہ جھگڑیں گے جو ضد کریں گے اناد کریں گے وہ جھگڑیں گے اور جو منیب لوگ ہیں وہ فوراً مان لیں گے سمجھ رہے ہو خیال رب نہیں حق کا جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جو کافارو جو ضد کر کے کفر کرتے ہیں جو ضدی اور انادی ہے وہ جھگڑیں گے غرور کا تقلب حضرت نیچے اب اور مسئلہ آ گیا منکرین کی اصلاح کا طریقے اول منکرین اصلاح کا کی اصلاح کا دیکھو یہ بات بھی سمجھ لو اصطلاحات میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ تعالی منکرین دعوی کی اصلاح کے تین طریقے پیش فرماتے ہیں کتنی طریقے تین طریقے عام طور پر امبیا کی دعوت کو ٹھکرانے والے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں کون لوگ تھے ہاں جو بڑے بڑے لوگ تھے دنیا دار انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرایا کیوں ٹھکرایا اس لیے کہ وہ خود چودھری بننا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں چودھری بننا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیغمبر کے تابے بن گئے تو ہم تو تابے بن گئے مطبوعیت ختم ہو جائے گی کیا ختم ہو جائے گی مطبوعیت ختم ہو جائے گی اور ہم تابے بن جائیں گے ہماری چوتراہٹ ختم ہو جائے گی سمجھ رہے ہو ہاں غریب غربا لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے انبیاء کی دعوت پر لب کہتے ہیں سمجھو بات اب اللہ کیا فرمائیں گے میرے اس دعوے کو تم ٹھکرا رہے ہو فض اللہ مخلصین الدین والے دعوے کو تم ٹھکرا رہے ہو دنیا پر مغرور ہو کر فرمائیں گے یہ دنیا کیا چیز ہے جس پر تم غرور کر رہے ہو یہ دنیا تو کلیل بھی ہے اور حقیر بھی ہے کلیل بھی ہے حقیر بھی ہے یہ تھوڑی بھی ہے اور حقیر بھی ہے آخرت کے مقابلے کے اندر تم جو دنیا پر مغرور ہو کر حق کو ٹھکرا رہے ہو یہ دنیا چیز کیا ہے یہ قلیل بھی ہے اور خلاصہ یہ کہ پہلا طریقہ کیا ہے پہلا طریقہ ہے دنیا کی قلت اور حکارت بیان کریں گے کیا بیان کریں گے قلت اور حکارت بیان کریں گے دنیا کی تاکہ انسان کے دماغ میں یہ بات بیٹھے اور وہ جو غرور ہے دنیا والا وہ ختم گئے اور حق کی طرف توجہ کرے بات دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ فرمائیں گے خبردار اگر تم نے یہ غرور ختم نہ کیا اور پیغمبر کی بات کو تسلیم نہ کیا تو دنیا میں تمہیں عذاب دے کر تباہ کر دوں گا دنیا نے تمہیں عذاب دے کر تیسرا طریقہ فرمائیں کہ دنیا کے عذاب پر میں بس نہیں کروں گا آخرت میں بھی تمہیں جہنم میں ڈالوں گا سمجھ رہے کتنی طریقے آ گئے تین فلاح یا کروڑ کا کے نیچے لکھا ہے منکرین کی اصلاح کا طریقے اب اور بات سے سمجھو اور بات سمجھو مشرقین نے مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزائیں دیتے تکلیفیں دیتے پتھر مارتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فض اللہ مخلصین علیہ الدین لوگوں پکار صرف اللہ کی ہے اور کسی کی لاکھ ادا مناز کی پکار چھوڑو ایک اللہ کی پکار کرو وہ لوگ حضرت کو کہتے یہ شاعر ہے یہ شاہر ہے یہ مجنون ہے اور پتھر مارتے گالیاں دیتے دھکے دیتے سب کچھ کرتے لیکن ان کو کچھ بھی نہ ہوتا کبھی بخاری نہ آتا کبھی ان کے کاروبار میں تنزلی نہ ہوتی دن بدن ترقی ترقی ہے آ رہے جا رہے کبھی بازار جا رہے کبھی ادھر رقبے خریدنے جا رہے کبھی تجارت کے لیے کبھی شام کو جا رہے کبھی یمن کو جا رہے جی رہنا تو شتا ہے بس ہے نا جی؟ کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کوئی کام ہے کبھی کوٹھی بن رہی ہے کبھی مربے لے رہے ہیں کبھی کار لے رہے ہیں کبھی ان کو بیماری نہیں ہوتی کبھی تکلیف نہیں ہوتی آپ پریشان ہوتے آپ کیا ہوتے پریشان ہوتے آپ کا دل چاہتا کہ اللہ ان کو کوئی ڈنڈا لگائے اللہ ان کو کوئی مصیبت دے تاکہ یہ بن جائے اللہ نے فرمایا حضرت صلاح یا غرور کا تقل ہوں یہ ان کا جو چند روزہ آنا جانا ہے یہ چند روزہ کرو فر ہے تقلب مزدر جو ہے یہ قلت اور حکارت کے لیے ہے کس کے لیے ہے حضرت آپ پریشان نہ ہوں ان کی کر و فر دیکھ کر ان کا آنا جانا مربے کاریں کوٹیاں دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں یہ مجھے پیارے نہیں ہیں یہ مجھے پیارے نہیں ہیں ہاں آپ پریشان نہ ہوں یہ ان کا چند روزہ ہے چاہے چند روزہ آنا جانا ہے یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا اب کرو مانا فلا کا تقلب ہوں پسنا شبو میں ڈالے آپ کو لا جگلوں کا کمانا خیال کرو پسنا شبو میں ڈالے آپ کو تکلو ہوں چند روزہ آنا جانا ان کا یہ پھرنا چلنا ان کا امن امان بہدو دنیا بھی امن امان با حدود دنیاویہ یہ حضور دنیاویہ کے ساتھ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ یہ آنا جانا ان کا آپ کو شبوں میں نہ ڈالے کیا شبو کے عذاب سے بچ گئے نہیں لکھا ہوا کہ عذاب سے کہ عذاب سے بچ گئے آپ کو یہ شبو نہ پڑے کہ یہ عذاب سے بچ گئے یہ اللہ کو پیارے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا نہ یہ ان کا چند روزہ آنا جانا ہے سمجھا یہ کلیل اور حقیر آنا جانا ہے ان کا لکھا ہوا چند روزہ ہاں، امن امان کا ہاں، عذاب سے ہاں یہ لکھا ہوا چھوٹا چھوٹا لکھا ہے دنیا اور یہ لکھا ہوا ہے کرو مانا بس لکھا ہوا گزارا ہو رہا ہے پتنا شبو میں ڈالے آپ کو چند روزہ آنا جانا ان کا امن امان بحضوز دنیاویہ فل بلاد شہروں کے اندر تجارت کے لیے حکومت کے لیے یہ جی کوٹیاں کاریں خریدنے کے لیے یہ چند روزہ ان کا آنا جانا آپ کو شبوں میں نہ ڈالے کہ عذاب سے بچ گئے قبضہ قبل قبل قوم نوح بل احزاب میں بادے ہوں قبضہ پرچہ لکھا ہے اصلاح کا طریقہ ثانی اصلاح کا طریقہ ثانی کہ دنیا کے اندر عذاب آئے گا پہلی قوموں نے بھی جٹلایا تھا ان کو بھی میں نے دنیا میں برباد کر دیا یہ بھی اگر اس طرح کرتے رہیں گے قبول نہیں کریں گے آپ کو تو یہ بھی دنیا میں مارے جائیں گے میری طرف دیکھو گے اللہ کے عذاب نادل ہونے کے تین سبب ہیں کتنے سبب ہیں اللہ سب کو محفوظ رکھے کتنے سبب ہیں پہلا سبب تقریب حق آپ کا چاہے تقریب حق حق کو بندہ جٹلاتا ہے تو عذاب آتا ہے دوسرا سبب کیا ہے جگہ دل باطل کہ نہک جھگڑے کرے بندہ کیا کرے جھگڑے کرے تیسرا سبب توہین رسل چاہے رسولوں کی توہین کرے سمجھا ان کی بے ادبی کرے یہ تین سبب ہیں کس کے عذاب سمجھو بات مولانا رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق یہ ہے مولانا حسین علی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ تقریب حق اور جدال بالباطل یہ غضب الہی کا سبب ضرور ہے غضب الہی کا انسان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جب انسان تقریب حق اور جدال بالباطل کرتا ہے لیکن عذاب نہیں آتا عذاب عذاب کا سبب ہے توہین رسول جب انسان رسولوں کی توہین کرتا ہے تو پھر اللہ کو غصہ آتا ہے اور اللہ عذاب نازل کرتا ہے بات سمجھ نہیں ہے توہین رسول جو ہے یہ اللہ برداشت نہیں کرتے جب رسولوں کی توہین کرتا ہے بندہ تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے بات سمجھ نہیں ہے ایک بزرگ ہے ان کا مقولہ ہے چیست خدا بندہ ہر کرا بے اندازی بما اندازی چیست خدا بندہ ہر کرا اندازی بما اندازی یا اللہ یہ تیرا کیا طریقہ ہے کہ تو جس کو تباہ کرنا چاہتا ہے اس کو ہمارے پیچھے ڈال دیتا ہے وہ ہماری دشمنی کرتے ہیں ہماری توہین کرتے ہیں تو ان کو عذاب دے دیتا ہے کچھ سمجھ آیا ہے خدا بندہ ہر تیرا بجن داوی بہ یا اللہ یہ تیرا اچھا طریقہ ہے کہ تو جس کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کو ہمارے پیچھے ڈال دیتا ہے تو ولیوں اور انبیاء اور علماء کی توہین جو ہے یہ چاہے عذاب الہی کا سبب ہے من آدالی ولی فقد تو ہوں ہر اللہ فرماتے جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے بات نہیں ہے اب قبضبت کے نیچے لکھا ہوگا سباب عذاب نمبر اول لکھا جی۔ اچھا ہمت کل امت رسول ہم کے نیچے چل ہے سباب عذاب نمبر اور جادلو بالباطل بل پر لکھا ہے سباب عذاب نمبر اب پڑھو مانا کرو قبضہ بد قبلا ہوں اصلاح کا طریقے خانی جٹھلایا پہلے ان کے قوم نو علیہ ہی و تسلیم نے جٹھلایا کس چیز کو جٹھلایا دین حق کو کو دین حق کو جٹلایا یہ لکھا ہوا ہے دین حق کو ان سے پہلے قوم نو علیہ السلام ہے اور کئی جماعتوں نے بعد ان قوم عاد قوم سمود قوم لوت وغیرہ وغیرہ ان قوموں نے دین حق کو جھٹلایا حضرت یہ لفظ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یعنی جدال کی وجہ سے معاندین دین کو دنیا میں عذاب دیتا رہا یعنی جدار کی وجہ سے دین کو دنیا میں عذاب دیتا رہا اور سباب عذاب نمبر کا اور اصلاح کا طریقہ ثانی ہے جٹلا یا دین کو ان سے پہلے قوم علیہ السلام اور کئی جماعتوں نے بعد ان سے وحمت کلو امت سباب دوم عذاب سباب دوم لکھا ہے دوسرا سباب عذاب کا اور ارادہ کیا ہر امت نے ساتھ اپنے رسول کے لے جا خزو ہو تاکہ پکڑے اس رسول کو تاکہ پکڑے اس رسول کو کیا مطلب ہے پکڑے پکڑنا مقصود نہیں مقصود اگلی بات ہے کہ پکڑ کر یا قتل کر دیں گے یا ملک بدر کر دیں گے یا جیل میں ڈال دیں جو بھی ہو سمجھا جانتی اس لیے لے جا خزو ہو پر لکھا ہوگا تاکہ پکڑ کر قتل کر دیں پکڑ کر یا یا قید جلا وطن کر دے سمجھ رہے ہو اب لکھا ہوگا من ہوں من کا تالا رسول میں نے نیچے لکھا ہے یا خود نیچے لکھا ہے من ہوم من کا ایسے بھی بدبخت تھے شقی القلب جنہوں نے اپنے پیغمبر کو قتل کر ڈالا تاکہ پکڑے اس پیغمبر کو اور اس کو یا قتل یا قید یا ملک بدل کر دے بجا دلو بل پہلے نمبر تین سبب عذاب نمبر تین جدال بل باطل اور جھگڑتے رہے وہ بل باطل ساتھ باطل کے باطل کے ساتھ وہ جھگڑتے رہے کیا مانا ہے باطل کا باطل سے مراد حضرت مولویوں اور پیروں نے جو جھوٹے جھوٹے کسے ان کو یاد کروا دیے تھے وہ کس سے پیش کیا کرتے تھے پیغمبروں کے مقابلے کے اندر کہ تو کہتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی مشکل کشا نہیں ہے حالانکہ چودہ سال بعد اس نے بڑھیا کا بیڑا پار کیا تھا سمجھ رہے ہو بات ہو رہی کہتا ہے کہ فلانا جو ہے وہ مشکل کشا نہیں ہے بابا فرید خواجہ غلام فرید مشکل کشا نہیں ہے فلانے کے بعد بیٹا نہیں تھا اس نے بیٹا مانگا بابے نے اس کو بیٹا دے دیا یہ جھوٹے جھوٹے قصے جو ان کے مولویوں پیروں نے ان کو سکھائے ہوئے تھے وہ جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے مد مقابل تغمبروں کے مقابلے میں میں جا جا بل باپ اور جھگڑتے رہے وہ ساتھ باطل کے باطل کا مانا حضرت ہاشیے پر جب بین ستور نیچے لکھا ہے مقابرہ کر دند بشبہ کے بے ہدا ہاں آپ کے پاس گو مقابلہ لیکن اب کچھ نہ کرو اب تم خراب کر دو گے لفظ ہی خراب ہو جائے گا بعد میں جا کر اس کی تفصیل کر لینا یہ لفظ ہے مقابرہ کاف کراچی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ مقابرہ سمجھ رہے ہو وہ کیبر سے ہے کیبر سے مقابلہ مقابلہ کا معنی کیا ہوتا ہے مقابلہ مقابلہ کا مان جی مقابلہ ہوتا ہے لیکن لفظ مقابلہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کرنا مقابلہ کرنا مقابلہ کر دند بے ہودا میں نے کہا کاغذ ساتھ ہو گئے نا کاغذ پر لکھ لو اور پھر وہاں جا کر تصویر طریقے پر درست کرنا مقابرہ کر دند بسبہات بےحدا بے حدا بےحدا شبہات انہوں نے پیش کیے اور کا مقابلہ کیا اب ست ہو رہا از از فتح الرحمان حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالی نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ لکھا ہے سمجھا نا جی پھر حاشیہ بھی لکھا ہے تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں لکھتے ہیں اس کا نام ہے فتح الرحمان یہ اس کا حوالہ ہے شاہ صاحب رحم اللہ کا اب فتح الرحمان تائید لکھی ہوگی نیچے اوپر تخاصم موسولہ بھی شرک رسولا انہوں نے رسولوں کا مقابلہ کیا شرک کے ساتھ اد عباسی و قرطبی سمجھ رہے ہو لے جو حقا غرض مجادلہ ہے جاد سے جو مجادلہ سمجھا جاتا ہے نا بولو صحیح جادلو سے اس کی غرض ہے جادلو بل ہے وہ جھگڑتے رہے تو جھگڑتے رہے مقصد کیا تھا جھگڑنے کا مقصد لے جو جو بہل حقا حق تاکہ مٹا دیں وہ لوگ بس سبب اس جھگڑے کے حق کو دہد دہد کا مانا ہوتا ہے پھسلنا اور ذیل کرنا اور مٹانا سمجھا تاکہ مٹا دینے وہ لوگ دہی سبب اس مجادلے کے دہی کا یہ ہے اور ہی ضمیر جادلو سے جو مجادلہ سمجھا جاتا ہے اس کی طرف جا رہا ہے جدال میں سمجھا جاتا ہے تاکہ مٹا دینے وہ سبب اس جدال کے الحق کا سچے مذہب کو کس کو مذہب کو مٹا دے خمرا اسباب صلاف کل کا خمرا لکھا ہے نا یاد کر لو یہ خمرے کا لفظ بار بار آئے گا خمرا کا معنی آج سمجھا رہا ہوں پھر نہیں بتاؤں گا سمرے کا معنی ہوتا ہے پھل کیا منع ہوتا ہے آدمی درخت کاشت کرتا ہے زمین میں بوتا ہے پھر اس کی خدمت کرتا ہے چار سال پانچ سال دس سال بعد جا کر درخت جو ہے وہ پھلتا ہے پھر اس کو سمرا اور پھل لگتا ہے وہ سمرا جو ہے وہ پھل جو ہے وہ تمہاری ساری محنت کا نتیجہ ہے محنت کا کیا ہے نتیجہ ہے ہماری زبان میں بھی مثال مشہور ہے یہ الگ مشہور ہے کہ یہ میری محنت کا پھل ہے محنت کا کیا ہے پھل ہے سمجھا تو ہمراہ جو ہے پرانے پاک میں بار بار آئے گا ہمراہ دنیاویہ ہمرا اخرویہ کہ ایک آدمی زندگی کے اندر اعمال کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو اس ان اعمال کا نتیجہ کبھی دنیا میں نکلتا ہے کبھی آخرت میں سمجھ رہے ہو مانا نتیجہ مانا نتیجہ تو یہاں بھی سمرا لکھا ہوا ہے نا تو انہوں نے کتنی کام کیے کتنے کام کیے تین پہلا کام قبضہ بت دوسرا کام ہمت تیسرا کام جادالو کتنی کام ہے تین قبضہ بت ہمت اور جادالو یہ تین کام کیے تو ان تین کاموں کا نتیجہ کیا نکلا پس پکڑ لیا میں نے کو میں نے پکڑ لیا ہمت کلو امت رسول لے یا خزو ہر امت نے ارادہ کیا کہ اپنے پیغمبر کو پکڑے لیکن اخد تو ہوں میں نے ان کو پکڑ لیا میں نے ان کو پکڑ لیا پکا کانا ہے کاب دیکھو تو صحیح پس کیسے تھی سزا میری کیسے تھی رکا بھی تھا رکا بھی یا کو گرا دیا گیا یہ <clears throat> آیات جو ہے یہ الف پر ختم ہو رہی ہے اس لیے سمجھا سی کی فرقانا ہے آپ کا کیسے تھی سزا میری حضرت ابھی کیا آیا ابھی آیا غافر علی وقابل توبے شدید القاب جو نہیں مانے گا اس کے لیے سخت سزا والا ہے فخت تو ہم فکر فقانا میں نے ان کو پکڑ لیا دیکھو میرا تو میری سزا کیسے میں شدید العقاب ہوں نا اس لیے میں نے ان کو سزا دی دیکھو تو صحیح تو ان کا نام و نشانی مٹ گیا بالکل جی ہاں تب کیسے تھی سزا میری بقدا نے تو حقت کا لمت اور بیکار ان کی اصلاح کے دو طریقے آ گئے کتنے طریقے آ گئے پہلا طریقہ تقلو و ہم کو یہ دنیا کلیل اور حقیر ہے دوسرا طریقہ ہمت کلو متن بے رسول ہے لے جا خود ہو بجا دوں برباد آخری فخر تو میں نے دنیا میں ان کو پکڑا نہیں چھوڑا اب کزال کا حقت کالے مت ربے کا سے منکرین کی اصلاح کا طریقے سالے کیا ہے بقیہ مفسرین کرام علیہم الرحمت وہ فرماتے ہیں کہ کزال کا تشبیح کے لیے ہے کس کے لیے ہے تشبیح کے لیے ہے یہ تشبیح ہی آئے جس طرح دنیا میں پکڑا اسی طرح آخرت میں بھی پکڑوں گا اور حضرت مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کزال کا تعلی ہے کیا ہے پالا و اصطلاحات کا پانی لیا ہے مقبل کی علت ہے اس لیے کاف بے مانا لام ہے لے کا غالے کافی لے زالے کا اور غالتا کا کا مشار ہے جا جلو سے جو جدال سمجھا جاتا ہے وہ ہے اب مانا کیا ہوگا باوجہ اسی جدال بل باطل کے باوجہ اسی جدال باوجہ کی جدال بل کے ثابت ہو گئی ہے بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے کون سی بات انہم اصحاب النار انہم کا بے شک وہ ساتھی ہوں گے آگ آگے ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے ان کو میں صرف دنیا کے عذاب پر بس نہیں کروں گا آخرت میں بھی ان کو جہنم کا ساتھی بنا دوں گا جب تک آگ رہے گی یہ بھی رہیں گے سمجھ رہے ہو خود لفظ اصحاب جو ہے یہ دوام پر دلالت کر رہا ہے کہ آگ کے ساتھی ہوں گے ساتھی کا مانا کٹھے آگ جب تک رہے گی یہ بھی رہیں گے اور آگ ہمیشہ رہے گی لہٰذا یہ بھی ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور بابے جا جدال بل باطل کے ثابت ہو گئی بات تیرے پروردگار کی اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا کہ جانی جے کہ بے شک وہ ساتھی ہوں گے آگ کے سمجھ رہے ہو کہ کتنے عنوان ہو گئے جی پہلے عنوان کا خلاصہ کیا تھا کہ یہ حکم نامہ معمولی نہیں یہ اللہ کا آپ کی طرف سے آ رہا ہے بڑے بادشاہ کی طرف سے جو غالب ہے اور علم والا ہے اس کو سب کا پتہ ہے جو مان لے گا اس کے لیے غافری دم اور قابل توب ہے جو نہیں مانے گا اس کے لیے دوسرا عنوان کیا آیا کہ یہ حکم نامہ بالکل ظاہر باہر ہے اس میں کوئی ابام اور شفا نہیں ہے اس لیے اس میں ضدی جو ہے انادی جو ہے وہ جھگڑیں گے اور منیب مان لیں گے اب تیسرا عنوان آ رہا ہے اللہ العرشہ کہ جو لوگ اس حکم نامے کو مان لیں گے وہ وہ فرشتے حاملت العرش کی دعاؤں کے نیچے آ جائیں گے سمجھو گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتے نام لے کر دعا کرتے یا اللہ غیب کو بھی بخش دے امر کو بھی بخش دے سمجھ رہے ہو فرشتوں کو علم غیب چھوڑا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے توحید اختیار کی ہے جن جن لوگوں نے شرف سے توبہ کر کے مخلصین لہ الدین والا دعویٰ مان لیا ہے یا اللہ ان کو معاف کر دے ان کو تو جو انسان یہ دعویٰ مانتا جائے گا فرشتوں کی دعا کے نیچے آتا جائے گا بات ہو نہیں ہے اللہ يحملون العرش عنوان خالق عنوان خالق وہ فرشتے اللہ دینا کا مانا کیا وہ لوگ وہ انسان نہیں اللہ دینا وہ فرشتے یحملون العرش جو اٹھا رہے ہیں عرش کو وہ فرشتے جو عرش کو اٹھا رہے ہیں روایات میں آتا ہے کہ وہ چار فرشتے ہیں کتنی اور قیامت کے دن وہ آٹھ بن جائیں گے بھیا ہمیں جو آرچا شا کا سوتا ہوں یوم ایمان سمان یا آٹھ ہو جائیں گے قیامت کے دن آج چار ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ مقرب اللہ کے دربار میں وہی فرشتے ہیں سمجھ رہے ہو روایات اسرائیلی تو بہت ہیں کہ اتنی لاکھ فرشتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ صحیح صنعت کے ساتھ کچھ بھی منقول نہیں جائے بس ہمارا ایمان ہے کہ جتنی فرشتے بھی اٹھا رہے ہیں وہ فرشتے عرض کو اٹھا رہے ہیں بس ہمارا ایمان ہے سمجھا سر وہ فرشتے جو اٹھا رہے ہیں عرش کو بمن ہاؤل ہو اور وہ فرشتے جو ارد گرد ہیں اس عرش کے وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں کتنی ہے اس کی کیا تعداد ہے اللہ ہی جانتا ہے سمجھ رہے ہو کسی کو علم نہیں ہے اب میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات <clears throat> دو چیزیں ہیں حضرت کتنی چیزیں ہیں ایک ہے سعادت اور ایک ہے شعاوت سعادت اور سعادت کا مانا نیک بختی اللہ ہم سب کو نیک بخت بنائے اور شخاوت کا مانا بد بختی اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے پھر سعادت جو ہے اس کے دو شعبے ہیں نیک بختی کے کتنی شعبے ہیں نمبر ون تعریم الہی کیا کہہ رہا ہوں تعریم الہی اللہ پاک کی تعظیم کرنا یعنی اللہ کے جتنی حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں اللہ پاک کے جتنی حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں نمبر دو دوسرا شعبہ شفقت عال الخلق چاہے مخلوق پر شفقت کرنا یعنی مخلوق کے حقوق ادا کرنا سمجھا بھائی میری طرف دیکھو سارا دین الف سے لے کر یا تک سارے دین کا خلاصہ دو باتیں ہیں کتنی باتیں ہیں حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق الناس کی ادائیگی ادائیگی حقوق اللہ ادائیگی حقوق العباد اللہ کے حقوق ادا کرے بندہ اور بندو کے حقوق ادا کرے سارا دین اس کے اندر آ جاتا ہے بات سمجھ تو سعادت جو ہے سعادت ایک بختی اس کے کتنے شعبے ہیں دو پہلا شعبہ ہے تعظیم الہی اور دوسرا شعبہ ہے چپ کرنا شفقت عالم خلق پھر جو تعظیم الہی ہے اس کے تین قسم ہیں کتنی قسم ہے تصویر تحمید اور ایمان تصویر تحمید اور ایمان بات ہو رہی ہے اب جو سب ہوں کے نیچے لکھا ہے تمہارے پاس شوبا اولا کا قسم اول شوبہ اولا کا سعادت کا جو پہلا شعبہ ہے تعظیم الہی اس کا کس میں بے حمد پر اور جو نون پر یہ بات آ گئی یہ فائدہ ختم ہو گیا اور فائدہ کرو میری طرف دیکھو اوپر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو قسم ہے کتنی باتیں منفی صفات منفیات جس کا دوسرا نام ہے عدمیہ کیا ہے عدمیہ صفات عدمیہ اور منفیہ کون سے ہیں جن کے اندر نفی کی جاتی ہے اللہ کا شریک نہیں وزیر نہیں بیوی بچہ جسم یہ نہیں نہیں نہیں یہ ساری صفات عدمیہ ہے چاہے صفات عدمیہ ہے اور صفات منفیہ ہے اور ان کا دوسرا نام ہے صفات جلالیہ اور اجلالیہ صفات اور اجلالیہ الف کے ساتھ اجلالیہ دونوں نام دوسرا قسم ہے صفات ثبوتیہ اور صفات وجودیہ کہ اللہ تبارک و تعالی حیون ہے قدیر ہے خمی علیم عزیز ہے یہ ہے ہے ہے یہ ساری یہ صفات کیا ہے وجودیہ ہے اور یہ صفات ثبوتیہ ہے بات سمجھیے ان کا دوسرا نام صفات اکرامیا بھی ہے کیا ہے جلال جلال اکرام بل جلال سے نکلی ہے صفات عدمیہ اور الکرام سے نکلی ہے صفات بات سمجھ لیجیے تصبیح جو ہے نا تصبیح یہ اشارہ ہے صفات منفیہ کی طرف کس کی طرف منفیہ کی طرف کیوں اس لیے کہ تصویر کا معنی آپ نے یاد کیا ہوا ہے یاد کیا ہوا ہے یا آج کر لو گے یاد اچھا معروف معنی جو ہے وہ تو ہے تنظیح اللہ تعالی کل مالا تو بے شان ہی تنظیح اللہ تعالی ہے کل مالا تو بے شان ہی یاد کرو یاد کرو سبرے کبرے تم نے یاد کیے ہوئے ہیں حد اوسط بھی یاد ہے تمہیں طالبہ معدولت المحمول اور معدولت الموضوع بھی یاد ہے تمہیں آج یہ بھی یاد کر لو تنظیح اللہ تعالی امک مالا یلی کو بشان ہی یہ معروف مانا ہے علامہ عمادی رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے وہ اور زیادہ جامع ہے اس میں ایک لفظ زیادہ ہے تنظیح اللہ تعالی اعتقاد و قول و عمل تنظیح اللہ تعالی اعتقاد و قول و ان کل مالا یلی کو بشان ہی تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعتقاد قولن آملاً ہر اس چیز سے پاک سمجھنا جو اس کی شان کے موافق نہیں ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی شان کے موافق نہیں ہے اللہ کو اس سے کیا سمجھنا اعتقادن بھی قولن بھی اور عقیدہ بھی رکھنا کہ اللہ پاک ہے زبان سے بھی کہنا کہ اللہ اور عمل بھی اسی پر کرنا تنظیح اللہ تعالی اے ارداد کو امن کل مالا یہی کو نشان ہی تعالی ہر اس بات سے جو اللہ کی شان کے موافق نہیں ہے اللہ کو اس سے پاک سمجھنا اطادر بھی کولن بھی عملن بھی سمجھ رہے ہو تو یہ نفی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی نفی ہو رہی ہے نا سنو بات اللہ پاک کو ہر اس چیز سے پاک سمجھنا جو اس کی شان کے موافق خاص طور پر شوراکا ہے خاص طور پر کس سے سے سمجھو بات اللہ نے فرمایا ان مشرق مشرق پلید ہے مشرق کیا ہے پلید ہے قانون ہے کہ مشتق پر جب حکم لگتا ہے تو اس کا مقد اشتکاب جو ہے وہ علت ہوا کرتا ہے مشرقون مشتق ہے اس پر ناجاس ان کا حکم لگ رہا ہے تو یہاں چاہے شرک علت ہے حکم کی شرک چاہے یہ پلید ہے تو کیوں پلید ہے کیوں پلید ہے شرک کی وجہ سے اس لیے فرمایا سرمایا ہوں رہتا اما مشرق اللہ پاک ہے شریکوں سے اللہ شریکوں سے پاک ہے سبحان ہو اما عماں اللہ پاک ہے شریکوں سے تصویر کمانا ہر وہ چیز جو اللہ کی شان کے موافق نہیں ہے اللہ کو اس سے پاک سمجھنا لیکن خاص طور پر شرک اور شرکا خاص طور پر شرک اور بہرحال تصویر جو ہے یہ کون سی صفت ہے آدمی صفت ہے اللہ پاک کی اس کے اندر نفی ہے اللہ پاک سے شورا کافی اور ہر اس چیز کی جو اللہ کی شان سے خلاف ہے اور حمد جو ہے اس کے اندر اشارہ ہے صفات ثبوتیہ کی طرف کس کی طرف صفات ثبوتیہ کی طرف کس طرح حمد کس کو کہتے ہیں حمد کس کو کہتے ہیں حمد کے معنی تو تم نے عیسا جی سے پڑھنے شروع کیے ہیں حمد مدا شکر سمجھا پھر عموم خصوص مطلع کو اموم خصوصا مورد اور حمد کا معنی تمام کمالات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا تمام کمالات کو تو یہ اشارہ ہے کس کی طرف اس بات کی طرف کس کی طرف یہ صفات ثبوتیہ کی طرف اشارہ ہے اس لیے حضرت جو ہے سمجھا یہ جو ہے یہ صرف نفی ہے اور بے حمد جو ہے یہ چاہے اس بات ہے میں اور فائدہ کر رہا ہوں اور فائدہ دو چیزیں ہیں تخلیہ اور تہ تخلیہ تخلیہ کس کو کہتے ہیں تہلے کس کو کہتے ہیں تخلیہ کہتے ہیں برتن کو پہلے خالی کرنا اور صاف کرنا تہلے پھر کہتے ہیں کہ برتن کے اندر کوئی اچھی چیز ڈالنا مثلا برتن کو پہلے دھویا جاتا ہے نا کہ جی، سالن لگا ہوا ہے یا کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے اس کو دھو کر صاف کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد حلوا یا چائے یا کوئی اور چیز اس میں ڈالی جاتی ہے ایسا ہے نا جی پہلے تخلیہ ہوتا ہے پھر بعد میں تخلیہ ہوتا ہے جس طرح کی عورت پہلے منہ ہاتھ صاف کرتی ہے بعد میں اس کو سنگارتی ہے تہلیہ میں نا سنگارنا سمجھا نا سی تو تخلے مقدم ہوتا ہے اور تہلیہ مؤخر ہے اس لیے جو سب خون ہے جو ہے یہ اشارہ ہے تخلیہ کی طرف کس کی طرف نہیں نہیں شریک نہیں وزیر نہیں مشیر نہیں یہ تخلیہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ صفائی ہو رہی ہے اور تخلیہ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد بے حمدے رکھتے ہیں حیون ہے قدیر ہے فمیون ہے اپنا بصیر ہے فلانا ہے فلانا ہے یہ حمد ہے اور یہ تحلیہ کیا ہے یہ اور چونکہ تخلیہ مقدم ہوتا ہے تحلیہ اس لیے جو سب ہون مقدم اور بے حمدے ہیں بات سمجھ اب مانا کرو اللہ ومن حوله وہ فرشتے جو اٹھا رہے ہیں عرش کو اور وہ جو اس کے گردا گرد ہیں جو سب اب ہم ربدے ہیں کافیاں بیان کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں ربا تیرا کوئی شریک نہیں ربا تیرا کوئی وزیر نہیں تیرا کوئی مشیر نہیں تیرا کوئی نائب نہیں سمجھا تیرا جسم نہیں تیری بیوی نہیں تیرا بچہ نہیں سمجھا روایات میں تو یہ آتا ہے <clears throat> کہ کئی لاکھ فرشتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہر ایک کو اپنی تصویر اور حمد سکھا دی ہے ایک فرشتہ جو تصویر و حمد کر رہا ہے دوسرا فرشتہ جو ہے اس کی تصویر حمد اور ہے تیسرے کی تصویر حمد اور ہے کئی لاکھ فرشتے ہیں اور کئی لاکھ تصویریں ہو رہی ہیں ہر فرشتہ الگ تصویر کر رہا ہے کوئی کھڑے ہو کر کوئی رقو میں کوئی سدے میں کوئی بیٹھ کر کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح یہ سب میں سونا پاکیاں بیان کرتے رہتے ہیں انکل مالا جلی کو بے ہی تعالی تھا اللہ کی جناب مقدس کی جو جو چیزیں لائق نہیں ہیں اس سے اس کی پاکیاں کرتے رہتے ہیں بے ہم دے رب ہم سات تعریف ہوں اپنے پرور بھی کرتے رہتے ہیں وہ یو مینون بھی اور ایمان لاتے ہیں اس اللہ پاک پر اس پر ایمان بھی لاتے ہیں یہ سعادت کے شعب اولا کا قسم خالص ہو گیا شعبے اولا کا قسم ہو گیا اور ایمان لاتے ہیں اس پر اب یہاں سوال ہے میری طرف دیکھو سوال سمجھو سوال یہ ہے کہ پہلے فرمایا جو سب نے وہ ملائکہ اللہ کی کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ حمد رب اللہ کی کیا کرتے ہیں حمد کرتے ہیں پہلے فرمایا تصویر کرتے ہیں پھر فرمایا حمد کرتے ہیں جب تصویر ہو حمد آ گئی تو اس کے بعد جو منون کو لے آنا چی مانا کیونکہ تصویر و حمد سے جو مینون سمجھا جاتا ہے ایمان ہے تو تصویر ہے اگر ان کا خدا پر ایمان نہ ہوتا تو تصویر